حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے کیا آپ نے فلاں کام نہیں کیا فلاں کارنامہ انجام نہیں دیا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دو چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی نہیں رو رہا میں نہ دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے روتا ہوں نہ آخرت کو ناپسند کرتے ہوئے لیکن میں اس لیے اشکبار ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے تجاوز کیا ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا تھا فرمایا آپ نے مجھ سے فرمایا تھا آدمی کو اتنا کچھ کافی ہوتا ہے جتنا مسافر کا زادرہ اور مجھے یقین ہے کہ میں اس حد سے تجاوز کر گیا ہوں اور ایسا آپ جب کسی جھگڑے کا فیصلہ کریں تو اپنے فیصلے میں اللہ کا خوف پیش نظر رکھیں اور جب مستحقین میں کوئی چیز تقسیم کریں تو تقسیم کے وقت تقوی کو ملحوظ رکھیں اور جب آپ کسی پروگرام کے بارے میں سوچیں یا ارادہ کریں تو اپنی سوچ میں اور ارادے میں اللہ سے ڈریں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے ترکے میں صرف تقریباً بیس دنات چھوڑے جو ان کے ذاتی اخراجات کے لیے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چار